تو کیا انہوں نے اپنے اوپر اسمان کو نہ دیکھا ہم نے اسے کسی بنا اور سنوارا اور اس میں کہیں رکھنا نہ ہو